عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سب کو جنازے کے آگے آگے چلتے دیکھا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ یہ حدیث صحیح ہے